بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون رب صدري ويسر صدری ویسرلی امری وحل العقدت لساني سالی قولي اللهم صل على محمد امال آل محمد كما صليت على إبراهيم وأهل آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے سورت العراف کے اندر شروع میں ہی ارشاد فرمایا تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس کے سوا دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو بہت تھوڑی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے جسے اس نے اپنی طرف سے اتارا ہے اور منزل من اللہ دین کے سوا دیگر دوست احباب کی پیروی سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے کیونکہ اس نے نازل کردہ دین کی پیروی کا حکم دیا ہے تو اس سوال کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے سورت النساء کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے انضل اللہ علیہ کل کتاب و اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے اور سورت البقرہ میں فرمایا وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کو اتارا ہے امام شافعی علیہ رحمٰ نے اپنی کتاب الرسالہ میں اور احکام القرآن میں ذکر کیا ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں پر الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا ذکر کیا ہے وہاں الکتاب کا معنی قرآن مجید ہے اور الحکمہ کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر یہ لکھا ہے مدینہ کی سرزمین میں قرآن کا علم رکھنے والے سب سے پسندیدہ جو لوگ بستے ہیں میں نے ان سے یہی بات سنی ہے کہ کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت ہے اور مفسرین میں سے امام المفسرین امام محمد بن جریر بن یزید التبری نے امام ابو حیان الاندلسی نے امام ابن کثیر نے امام ابن الجوزی نے اسی طرح امام راضی نے اور علامہ زمکشری نے اپنی اپنی تفاصیر کے اندر حکمت کا معنی سنت بیان کیا ہے اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورت الاحزاب کی آیت وز کرنا مایوتلا فی بننا من آیات اللہ والحکمہ اس کے تحت امام قطادہ سے نقل کیا ہے کہ حکمت کا معنی سنت ہے اور امام بخاری سے پہلے امام بخاری کے استاذ الاستاد امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر کے اندر اور امام بخاری کے شاگردوں میں سے امام نسائی نے اپنی تفسیر میں سورت احزاب کی اس آیت کی تفسیر میں حکمت کا معنی سنت ہی بیان کیا تو کبار آئمہ حدیث و تفسیر نے یہ بات سمجھا دی کہ کتاب و حکمت قرآن و سنت ہے اور قرآن و سنت اور کتاب و حکمت اللہ نے وہی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے تو ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کا حکم ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی فرد کی ذاتی رائے کسی کا قول کسی کا کوئی فتویٰ وہ قابل عمل نہیں ہے کسی شخص کی بات بھی وہی مانی جائے گی جو اللہ رب العالمین کی وہی کے موافق ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسائل جب پوچھے جاتے تو آپ پر اگر اس مسئلہ میں وہی نازل نہ ہوئی ہوتی تو آپ اس بات کا جواب نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی وہی نازل کر کے آپ کو باخبر کر دیتا صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک کتاب کا عنوان رکھا ہے کتاب الاعتصام بل کتاب و سننا کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا پھر اس کتاب کے اندر ایک باب یہی قائم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسائل پوچھے جاتے تو آپ وہی کے بغیر جواب نہیں دیتے تھے اور اگر اس مسئلہ میں وہی نازل نہ ہوئی ہوتی تو آپ کہہ دیتے لا ادری میں نہیں جانتا حتیٰ کہ جبریل وہی لے کر آ جاتے اور پھر آپ بتاتے امام بخاری علیہ رحمٰ نے اپنے اس دعوے پر دلیل یہ ذکر کی کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مل کر ان کی بیمار پرسی کرنے چلے گئے آپ جب ان کے ہاں پہنچے اور بیمار پرسی کی تو حضرت جابر آپ صلی وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میرا جو مال ہے میں اس کے بارے میں کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر تک ان کے سوال کا جواب نہیں دیا حتیٰ کہ میراث والی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی تو یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہی کے ساتھ مسئلہ بتاتے تھے علامہ جمال الدین قاسمی نے اپنی اصول حدیث کی کتاب قواعد التحدیث کے اندر امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ قول نقل کیا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کلو ما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہوا مما فہمہ من القرآن ہر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ آپ نے قرآن سمجھ کر ہی فرمائی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہو اور قرآن کی بات کچھ اور ہو اللہ نے جو آپ پر کلام نازل کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کا فہم اور اس کی فقاہت وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ذریعے امت کو مسئلہ بتاتے تھے اور بعض اوقات دنیاوی معاملات جو ہیں یا دنیا کے اندر رہ کر انسان کے گھریلو مسائل ہیں آپ کبھی ان میں مشورہ دے دیتے تھے اور مشورہ ماننے کا امت کو پابند نہیں کیا گیا دینی احکام جس قدر ہوتے تھے وہ اللہ کی وہی سے بتاتے تھے اور وہ ماننا امت پر ضروری تھا اور ہے اور بعض اوقات مشاورت کی رائے کے ساتھ کوئی صورت ہوتی یا دنیاوی معاملات ہوتے تو اس میں امت کو پابند نہیں کیا گیا کہ وہ ضرور آپ کی بات کو لے اس کی بڑی مثالیں ہیں مثلا صحیح مسلم میں فضائل کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے آپ مدینہ تشریف لائے اور مدنی زندگی میں آپ نے انصار صحابہ کو دیکھا کہ انصاری وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے تو کھجوروں کو پیبند لگاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے پھل اچھا اور زیادہ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اگر تم پیوند کاری نہ کرو تو کیا نقصان ہے انہوں نے اس سال پیوند کاری نہ کی تو پھل کم آیا یا حدیث میں یہ آیا کہ پھل جھڑ گئے تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس طرح نہیں بیٹھو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا انما انا بشر میں تو ایک انسان ہوں جب میں تمہیں تمہارے دین کے معاملات میں حکم دوں تو پھر تم اس کو مانا کرو اور جب دنیا کے معاملات ہوں تو انتم تم آلامو بے امور دنیا کو تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو تو نبی علیہ السلام نے انہیں نہیں کہا کہ تمہارے دنیاوی معاملات میں جو مشورہ جو بات میں نے تمہیں کہی اس کو ضرور مانو دوسری مثال صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے مغیث اور بریرہ کی مغیث جو تھے وہ سیاہ فام غلام تھے اور ان کی بیوی بریرا بھی غلام تھی اور بریرا نے اپنے مالکوں سے بات کی کہ میرے ساتھ تم جتنے پیسے لینے ہیں طے کر لو لکھ لو اور مجھے آزادی دے دو نو اکیا چاندی پر بات کی اور ہر سال ایک اکیا چاندی دینے کا کہا اور آ کر ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے یہ معاملہ ذکر کیا انہوں نے کہا تم اپنے مالکوں سے بات کرو تو سارے پیسے دے کر تمہیں خرید کر آزاد کر دیتی ہوں اور ان کو جا کر کہو کہ تمہارا جو وراثت کا تعلق ہے ولا یہ آزاد کرنے کے ساتھ میرے ساتھ قائم ہوگا مالکوں کے ساتھ نہیں ہوگا جب جا کر بات کی تو وہ کہنے لگے ایسا نہیں ہوگا ولا وراثتی تعلق ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطاب کیا اور فرمایا فما بال و اقوام یش ترتون شروطن لئی ستفی کتاب اللہ ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو اس طرح کی شرائط عائد کر دیتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے کلو شرط لئی صفی کتاب اللہ فہوا باطل و انکانہ میات و شرط ف شرط اللہ حق و اوسک ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے اگرچہ وہ سو شرطیں کیوں نہ ہوں اللہ کی شرط زیادہ حق رکھتی ہے اور زیادہ پختہ ہے تو امی عائشہ نے خرید کر آزاد کیا اب اسلام نے ایسی خاتون کو اجازت اور اختیار دے رکھا ہے جو غلام ہو شوہر بھی اس کا غلام ہو اور عورت پہلے آزاد ہو جائے اب وہ اس شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے تو رہے اور اگر اس سے چھٹکارا چاہتی ہے تو چھٹکارا پا لے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مغیث اور بریرہ جب بریرہ آزاد ہو گئی تو مغیث کو بریرہ سے محبت بڑی تھی اور کہتے ہیں میں گویا یوں دیکھتا ہوں کہ مدینے کی گلیوں میں آگے آگے جاری ہوتی تھی اور مغیث اس کے پیچھے گلیوں میں رو رہا ہوتا تھا اور اس کے آنسو سے اس کی داڑھی بھیگ رہی ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام نے ایک دن یہ مندر دیکھا تو اپنے چچا عباس سے کہا اے عباس کیا تم دیکھتے ہو مغیث کی بریرا کے ساتھ محبت اور بریرا کا مغیث کے ساتھ بغض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرا کو مشورہ دیا اور سفارش کی کہ مغیث کا گھر آباد کرو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں فرمایا میں حکم نہیں دیتا انا آنا شاف میں تو محض سفارش کرنے والا ہوں تو کہنے لگی پھر لا حاجت علی فی ہے آپ اگر سفارشی ہیں تو مجھے اس بات کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے آپ حکم دیتے تو ماننا ضروری تھا اس پر حکم نہیں دیا سفارش کی تو اس نے کہا مجھے اس بات کی حاجت نہیں ہے تو پیغمبر کی رائے اور سفارش اللہ نے اس کو بھی ماننے کا امت کو پابند نہیں بنایا اگر پابند کیا ہوتا تو بریرا کو انکار کی کوئی مجال نہیں تھی جب اس نے کہا لا حاجت علی فی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ملامت نہیں کی کہ میرا مشورہ اور میری سفارش تم نے قبول کیوں نہیں کی تو دنیاوی معاملات یا ایسے معاملات جن کی طرف سے پیغمبر کو حکم نہیں ملا نہ پیغمبر نے امت کو اس کا پابند کیا تو اللہ نے وہاں بھی امت کو رخصت دے رکھی ہے کہ امت پر وہ ماننا ضروری تو جب پیغمبر کی سفارش جو ہے وہ امت کے لیے ماننا ضروری قرار نہیں دیا گیا تو کسی امام مجتہد اور مفتی کا قول ماننے کا امت کو کیسے پابند کیا جا سکتا اللہ نے پابند کیا اس بات کا جو وہی کی صورت میں نبی علیہ السلام پر نازل کیا اور آپ نے وہ دین کے مسائل امت کو دیے اور امت کو پابند کیا یہاں یہ ہوتا ہے ایک طرف بڑا واضح پیغمبر کا حکم ہوتا ہے دوسری طرف کسی امام اور فقی کا قول اور اس کی رائے ہوتی ہے لوگ پیغمبر کی بات کی تو تعویل کر لیتے ہیں لیکن اپنے امام کی بات کی تعویل کرنے کو تیار نہیں ہوتے حالانکہ پیغمبر دین کا جو مسئلہ بھی بتاتا ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہوتا نبی داود مستدر کے حاکم مصنف ابن ابی شیبہ ابن عبد البر کی جامع بیان العلم خطیب بغدادی کی تقید العلم اور ابن سعد کی طبقات میں اور امام مزی نے تہذیب الکمال میں اکتیس نمبر جلد میں یہ حدیث نقل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی جو بات بھی سنتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے تو ایک دفعہ قریش کے لوگوں نے کہا کہ محمد ان بشر ان یا فر رضا وغذب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہے غصے میں بھی بات کرتے ہیں اور رضامندی میں بھی بولتے ہیں تم ہر دو صورتوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لکھ لیتے ہو تو کہتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس بات کا تذکرہ کیا آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اوکھ تو نفس و محمد اللہ قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے میری اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں تو آپ اللہ کی وہی کی روشنی میں بولتے تھے دین کی جو بات آپ بتاتے تھے وہ حق کے اوپر مبنی ہوتی تھی تو آپ نے تو اپنی بات کو لکھنے کا حکم دیا اور اس کو حق اور سچ قرار دیا جبکہ امام یاہیا بن معین نے اپنی تاریخ میں دوسری جلد کے اندر امام ظفر بن ہدیل سے نقل کیا یہ ظفر بن حدیل امام ابو حنیفہ کے شگردوں میں سے صاحبین کے بعد معروف شگرد ہیں قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے بعد امام ابو نفا کے مشہور تلامزہ میں سے ظفر بن حدیل ہیں یہ قدوری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس میں وضو میں جن آزا کو دھونا فرض ہے علماء اناف کے ہاں ان میں جو پہلا اختلاف قدوری میں ذکر ہوا وہ ظفر بن حدیل کا ہے کہ یہ کونی جو ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے کونی تک دھونا سمجھتے ہیں فرض تو زفر بن حدیل امام ابو نفا کے مشہور ترین تلامزہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کی باتیں سنتے اور لکھتے تھے تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا وے حق یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی فانی ار الرعی اليوم واتركه غدا وار الرعی غدا اتركه بعد غد کہنے گے افسوس قاضی ابو یوسف جو کچھ مجھ سے سنتا ہے اس کو لکھا مت کر اس لیے آج ایک مسئلے میں میں ایک رائے قائم کرتا ہوں کل چھوڑ دیتا ہوں کل کوئی رائے اپناتا ہوں پرسوں چھوڑ دیتا ہوں میری آرا بدلتی رہتی ہیں اس لیے تو میری بات کو لکھا نہ کر امام صاحب تو یہ سبق دے رہے ہیں کہ میری آرا بدلتی رہتی ہیں کبھی میری کوئی رائے ہوتی ہے اور کبھی کوئی رائے ہوتی ہے اس لیے میری باتیں سن کے مت لکھا کرو اور نبی کریم صلی اللہ ہو علیہ وسلم سبق سمجھا رہے ہیں کہ آپ غصے میں بھی بولیں تب بھی آپ کی بات لکھو آپ رضامندی کے ساتھ اور خوشی کے عالم میں بھی بات کریں تب بھی آپ کی بات لکھو اس لیے کہ آپ اپنی امت کو جو مسئلہ بھی بتاتے ہیں وہ حق پر مبنی ہوتا تو لوگوں نے معاملہ بالکل اس کے برعکس رکھا ہے بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل نمایاں اور واضح ہوتی ہے لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں اس کو نہ ماننے کے ہلے بہانے تراشتے ہیں اور امام صاحب کی نسبت سے کوئی بات ہو تو اس کو اس سے مقدم کر دیتے ہیں اسی لیے قاضی ابن اب العز عز علیہ الرحمہ جو عقیدہ تحویہ کے شارے ہیں ان کی شرح عقیدہ تحویہ ہمارے تمام مدارس میں آخری کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہے قاضی ابن اب عز کے زمانے میں کسی متعصب حنفی عالم نے تقلید اور امام ابو نفا کے حوالے سے کتاب لکھی تو خود قاضی ابن ابل عز نے اس کا جواب لکھا اور وہ رد جو انہوں نے لکھا الاتباع کے نام سے تباہ ہوا اپنی کتاب الاتباع میں انہوں نے لکھا ہے قد غلط تو تقلید ہی وہ انزلو منزل تر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک گروہ نے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تقلید میں اتنا غلو سے کام لیا ہے کہ انہوں نے انہیں نبوت اور رسالت کے مرتبے پر بٹھا دیا کیونکہ پیغمبر اور رسول ایسی ہستی ہے جو بات امت کو کہہ دے وہ مانی جاتی ہے پیغمبر کی بات چھوڑی نہیں جاتی جبکہ ایک گروہ نے قاضی ابن ابل کے بقول امام صاحب کو اس مرتبے پر فائز کر دیا کہ ان کی کوئی بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے خواب و کے خلاف ہو تو امام صاحب کی بات کی تعویل نہیں کرتے اللہ کے رسول کی بات کی تعویل کر دیتے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ہمارے ماحول اور معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو طلاق دینے کے صحیح طریقے کا علم بھی نہیں ہے اور نہ یہ جو وسیقہ نویس ہے عدالتوں میں باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو لکھ کر طلاق نامہ دیتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا کہ شریح طریقہ کیا ہے بس ایک عبارت وضع کی ہوئی ہے جو شخص بھی جا کر ان کو کہتے ہیں میں نے طلاق دے رہی طلاق نامہ لکھنا ہے وہ اس میں اس کا نام ثبت کر کے نکال کے مور لگا کے دے دیتے تو جب کوئی شخص بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے غصے میں آ کر اس کو اکٹھی تین طلاقیں دے دیتا ہے اور پھر وہ اپنے مفتی یا عالم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ اس کو پھر فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ تیری تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اگر تو اس عورت کے ساتھ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتا ہے تو پھر حلالے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے امام محمد بن حسن شیبانی نے اپنی کتاب الاثار کے اندر حلالہ کا معنی یہ لکھا ہے کہ تین طلاقیں ہونے کے بعد اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرا شخص اس غرض کے ساتھ نکاح کرے کہ اس کو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال بنا دے اور اس سے ملاقات کے بعد اس کو طلاق دے ڈالے یہ طلاق کی غرض سے کیا ہوا نکاح تاکہ اس آدمی سے ملاق کے بعد اس کو پہلے شوہر کی طرف لوٹایا جائے اس کو حلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بے شمار احادیث بہت زیادہ محدثی نے نقل کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر لانت فرمائی ہے لعن اللہ ول محلہ لہو آپ نے ایک بریلوی پیر صاحب اور عالم کا نام سنا ہوگا پیر کرم شاہ صاحب بھیرے کے تھے فوت ہو گئے انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن تو پہلی جلد میں سورت البقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اطلاق کو مرتن طلاق کا جو صحیح شری طریقہ ہے وہ لکھا اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ آج کل لوگوں نے اس کا ایک حل باعث صد نفرین صورت یعنی سو بار نفرت کے لائق صورت ہے باعث صد نفرین صورت میں حلالے کی شکل میں اختیار کر لیا اور کہا کہ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر رہے آپ نے فرمایا لعن اللہ ول محلہ ترجمہ اس کا انہوں نے یہ لکھا ہے حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار اب یہ واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ لانت فرما رہے اب دوسری طرف امام ابو نفا سے نسبت رکھنے والے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے صدیق سے کیسے جان چھڑائی کیونکہ حلالے کے حوالے سے ان کے ہاں بڑے عجیب و غریب فتوے ہیں مثال کے طور پر فتوا شامی میں بھی ہے اردو زبان میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی درس ترمزی اس کے اندر بھی لکھا ہے اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ حلالہ کرے کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے تو پہلے خامد کے لیے حلال کرنے کی نیت کے ساتھ جو شخص حلال کرتا ہے اس کو اس کی نیت پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے تو فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے کنز الدقائق اس کی شرح ہے مستخلص الحقائق جو نسخہ دہلی سے چھپا ہے اس کا ایک سو چھبیس صفحہ ہے اور جو افغانستان اور کوئٹا کی طرف سے تباہ ہوا اس کا ایک سو ننانوے صفحہ ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث میں اگر کوئی اعتراض کرے کہ حدیث میں حلالہ کرنے والے پر لانت آئی ہے تو کہتا ہے لا اللہ اراد بلّہ رحمت تو جواب ہم یہ دیں گے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کے لفظ سے رحمت مراد لی ہو تو یہ اتنی دور کی تعویل کیوں کی گئی ہے صرف اس لیے کہ امام صاحب کا قول ان کے ہاں سب سے مقدم ہے اسی لیے تھانوی صاحب کا ایک خط تذکرہ الرشید رشید میں تفصیلی موجود ہے تو اس کے اندر انہوں نے اس حقیقت کا تذکرہ کیا ہے کہتے ہیں جب کوئی ایسی حدیث آ جائے جو امام صاحب کے قول کے خلاف ہو تو سب سے پہلے مقلد کے دل میں اس حدیث کا انکار پیدا ہوتا ہے اور اگر انکار نہ کر سکے تو تعویل کی فکر ہوتی ہے خواہ وہ تعویل کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو یعنی تقلید کرنے والا شخص جو ہے امام صاحب کے قول کے خلاف حدیث پا کر تو اس کا دل ماننے کو نہیں کرتا پہلے اس کے اندر یہ بات آ جاتی میں اس حدیث کا انکار ہی کر دوں اور اگر انکار نہ کر سکے تو پھر سوچتا ہے کہ اس کی تعویل کیا ہوگی پھر تعویل اور اس کی توجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے خواب وہ تعویل و توجہ بڑی دور کی کیوں نہ ہو ایک مثال اور عرض کرتا ہوں یہ ترمدی شریف میں باب ما جاء فی الوتر الراحلہ سواری کے اوپر بیٹھ کر وطر کی نماز پڑھنے کا بیان اس کی شرح میں انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے اسی طرح ان کی دوسری کتاب جو بخاری شریف کے اوپر املائی تقریر ہے فیض الباری اس میں بھی ہے اور ان کے شاگرد علامہ یوسف بن نوری نے معارف السنن میں بھی لکھا ہے اور اردو زبان میں علامہ تقی عثمانی کی کتاب درس ترمدی میں بھی یہ بات موجود ہے انور شاہ کشمیری یہ لکھتے ہیں کہ مستدر کے حاکم کے اندر ایک بڑی قوی اور مضبوط سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر اس طریقے سے ادا کرتے تھے کہ دو اور ایک رکت کے درمیان کلام فرما لیا کرتے تھے تین وطر جو ہیں ہمارے ہاں اس کی دو صورتیں ہیں نا ایک تو یہ کہ ایک ہی سلام کے ساتھ تینوں وطر پڑے جائے درمیان میں تشہد نہ بیٹھے جیسے ابن حجر نے فت الباری میں لکھا ہے دوسرا طریقہ دو رکت نماز ادا کر کے سلام پھیر دو پھر اٹھ کر ایک رکت علیحدہ پڑھو دو سلاموں کے ساتھ تو علماء اناف کے ہاں وطر کی تعداد تین سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے صرف تین ہے تو یہ جو حدیث ہے جس میں آیا کہ اللہ کے نبی کانا یوترو و یتکلم و بین رکھا تئی رکھا آپ وطر اس طرح پڑھتے تھے کہ دو رکھتوں اور ایک رکھت کے درمیان کلام فرما لیتے تھے بڑی واضح ہے کہ دو پڑھ کے سلام پھیرتے گفتگو ضرورت کی کرنی ہوتی کر لیتے پھر ایک رکت علیحدہ پڑھتے تو انور شاہ کشمیری نے لکھا کہ اس کی سند جو ہے کبھی اور مضبوط ہے ساتھ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے آج تک کسی شافعی عالم نے یہ حدیث اپنے لیے دلیل کے طور پر پیش نہیں کی کہ علماء شوافے کے ہاں بھی ایک رکت الگ پڑا جاتا ہے تو اور یہ بھی تعجب ہے کہ کسی حنفی عالم نے آج تک اس حدیث کا جواب بھی نہیں دیا تو پھر آگے لکھتا ہے لقد فکر تو نہ اربا آشر سناتن چودہ سال تک میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا آگے جو اس نے جواب دیا وہ بھی ایک الگ کہانی ہے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم کی احادیث اور سنن بڑی واضح ہوتی ہیں اور وہ اپنے امام کے قول کی وجہ سے رسول اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں قول امام نہیں چھوڑتے حالانکہ اللہ نے ہمیں کسی بھی شخص کے قول کا پابند نہیں کیا کسی کی رائے کو دین نہیں بنایا دین صرف وہ ہے جو وہی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے اور نازل جو کیا وہ صرف کتاب و حکمت قرآن اور سنت ہے تو قرآن و سنت یہ اللہ کی وہی ہے قرآن و سنت کی پیروی کا حکم ہے پیروی کیسے ہوگی میں بس دو چار لفظوں میں یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں بعض میرے دوست احباب کو شاید یاد ہو ایک دفعہ یہاں ہمارے سالانہ جو اجتماع ہوتا تھا اجتماع میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کا درس تھا انہوں نے اسی آیت کریمہ پر درس دیا اور اس درس میں یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی شریعت پر وہی پر عمل کیسے ہو سکتا تو انہوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص تین چیزیں وہی کے تابع کر لے تو دین کے اوپر پورا عمل ہو جاتا ہے اور اسلام ہر شخص پر نافذ ہو جاتا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں نمبر ایک فکر و عقل وہی کے تابع نمبر دو قول و عمل وہ بھی وہی تابع کر لے اور نمبر تین صورت و شکل بھی وہی کے تابع کر لے انسان کی سوچ اور فکر بھی وہی کے تابع ہو وہی پر حاکم نہ ہو کہ میری عقل میں جو آئے مان لی نہ آئی نہ مانی ایسا نہیں سوچ اور فکر بھی وہی کے تابع کر لے اور جو بات کرے یا عمل کرے تو اس کا اس کی بات اور اس کا عمل بھی وہی کے تابع ہو اور ظاہری حلیہ اس کا وہ بھی اللہ کی وہی تابع ہو یہ تین چیزیں فکر و عقل قول و عمل اور صورت و شکل یہ وہی تابع ہو جائیں تو ہر شخص اللہ کے کلام کا عمل کرنے والا سچا مسلمان بن جاتا ہے اور اسلام ہر شخص پر نافذ ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر آخر أن الحمد لله رب العالمين